الحمد لله الحمد لله فلا مضل له کو کو بھی قابل ہو ہو اور بعض اللہ اللہ کی ہیں لیے نے مسلمان مختصر کر رہا ہوں ہاتھ پاؤں کان پانی پانی کا کا کا استعمال استعمال کھانے بچپن میں پیدا ہونا جوان جانا صحت مل جانا مال کا مل جانا ماں باپ کا مل جانا گھر کا مل جانا چیزوں کا مل جانا سواری کا مل جانا عزت کا مل جانا ساری ساری چیزیں اللہ کے مسلمان کو بھی تھی کافر کو بھی دی لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا کو اپنا دور اس سے مسلمان کو دی صرف مسلمان اس کی کی نعمت ہے قرآن کی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں پیدا ہونے کی نعمت ہے یہ ساری نعمتیں اللہ اس کے مسلمانوں کو دی کافروں کو دی تو جس طرح دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو دی اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیل رکھی اس طرح زندگی میں چند نعمتیں ایسی ہیں جس میں سے ایک نعمت کا صرف آج کرنا چاہ رہا ہوں نعمت ایسی ہے تو اس میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ بہت زیادہ نظر آتی بہت زیادہ معاشرے میں نظر آتی اس وجہ سے اس کی اہمیت کے اندر کمی نظر آتی مسلمانوں کے اندر وہ نعمت کیا ہے اگر ہم قرآن کے اندر نظر ڈالیں حدیثوں کے اندر نظر ڈالیں تو وہ نعمت نظر آتی ہے جس کو ہم آپ کہتے ہیں اولاد کی نعمت جب قرآن کے اندر نظر ڈالیں تو نبیوں نے بھی اولادیں مانگی اللہ سے نبیوں نے بھی اولادیں مانگی یعنی یہ اس کی عظیم نعمت ہے اور غلامی کی حالت میں بھی مانگی ہے کہ نعمت کیا یہ دولت ہمیں مل جائے اولاد کی نعمت لیکن چونکہ معاشرے کے اندر یہ کم جن کی کی اولاد نہیں ہے ہے اللہ اللہ نوازا اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ اپنے قدرت سے سے سے سے سے سے سے سے بچے کو کو کو دنیا کے کے کے اندر اندر لے کر آتے ہیں ہیں پھر اس اس بڑا کرتے لیکن دین دور دور دور ہونے ہونے ہونے کی کی کی کی کی کی وجہ وجہ وجہ وجہ اور مسجد ماحول یہ ٹی وی چینلوں مستقل دیکھنے آدمی اولاد نعمت کا مقصد بدل چکا ہے ہر مسلمان پر بھی یہ ذہن ہے کافروں پر بھی یہ ذہن ہے اللہ پاک اگر بیٹا دے گا تو بڑھاپے میں میرا سہارا کرے کیا نبیوں نے بھی اس بات کی ضرورت سمجھی بھی کی اور میرے کام ہے کہ دنیا کے اندر حالانکہ نبیوں کا ایمان کا حال یہ ہے آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی کر رہا ہے آپ کے اندر

تو کیا کہ اولاد کی نعمت اتنی معمولی ہے کہ انبیاء مان رہے ہیں اور انبیاء صرف اس کو دنیا کے لیے مان رہے ہیں یہ اولاد کی نعمت اللہ جل جلالہ رحمۃ اللہ نے اسی زبردست دی ہے انبیاء کے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہے اولاد کے لیے اولاد مانگنا اللہ سے کہ اللہ جل جلالہ رحمۃ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس وجہ سے عزیز مولانا بھائی دوستو اس کو ہم مولانا اتنی چھوٹی نیت پر موقف نہ رہے کہ ہماری بات یہ نیت ہوگی ہمیں دنیا میں کام آئیں گے دنیا کا ہمارے لیے سہارا بنیں گے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مصیبت ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس لیے اس کو دہیج دینا پڑے گا کہ کبھی کام پوری آئے گی آج نہیں تو کسی اور پہ ہو جائے گی ایسی موٹر ہمارے دوست ہوتا ہے بیٹی کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو مسلمان اس کو اس نگاہ سے دیکھے گا کہ اگر قیامت کی دن اللہ سے میری سفارش کرا ہے کل قیامت کی دن اللہ سے میری سفارش کرا ہے ہم کسی دوسری نیت کی ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اس وجہ سے بناؤں کہ یہ مجھے دنیا لا کے دے گا یاد رکھنا نہیں بچہ تمہیں جلدی کرے گا ہم میں سے کسی نیت کی ہے کہ اللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے ہے ایک دکان اس اس اس کے کے کے نام پر کر کر کر دوں گا گا گا گا خوب کما دے یاد رکھنا نیت نیت نیت بعد یہ یہ یہ یہ بولا تمہارے اوپر اوپر ان ان کا کا کا ہاتھ تمہارا ہوا اور تمہیں مار مار گھر سے سے نکالے تمہاری اثر اثر پڑے پڑے لیے نہیں اگر اتنی معمولی چیز ہوتی تو نبی اولاد نہ ہوتا یہ بہت بڑی نعمت ہوئی ہے ہے اس وجہ سے نبی نے مانگی معمولی حدیث جس باپ اپنے بچے کو قرآن کروا دیا اور اور وہ بچہ باعمل باعمل رہا رہا رہا یعنی قرآن قرآن قرآن کے کے کے مطابق عمل کرتا کرتا کو کو یاد اللہ جل ہو کیا دیں گے ان ماں باپ سر پر ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اب تم خود بتاؤ سورج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے وہ تاج جو سورج سے بھی زیادہ روشن کرنے والا ہو تم میں سے ہر ایک کے گھر میں آ جائے تو کیا روشنی ہوگی تو یہ حافظ قرآن پھر ان دس خاندان میں سے ان دس جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کی بدامانیوں کی وجہ سے یہ خالی اشارہ کرے گا اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا جی جی جی بنگل کوئی گھر مل رہا ہے بڑے موقع پر مل رہا ہے جنرت مل رہی ہے ان دس آدمیوں کو جن پر جانے بچے کی وجہ سے ایک حافظ قرآن کی وجہ سے اولاد ایسی زبردست اولاد کی نعمت ہے اس وجہ سے میں حافظ ہوں قرآن میں اللہ جل جلالہ و رحمہ اور میں بھی بات کر رہا اگر ان کی ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اور ان کو ہم صحیح انداز سے ان کی تربیت نہیں کریں گے سب سے پہلے تو جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ہم اولاد نیت کے بدلے جن کو اللہ نے اولاد دے دی ہے وہ بھی نیت بدلے جن کی ابھی تک اولاد نہیں ہے وہ نیت کرے اور اپنے گھر والوں سے اپنے نیت اگر آپ نے اپنی اولاد کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کو پہچاننے والی ہوگی تو جو اولاد اللہ کو پہچانے گی باپ کے حق کو ضرور پہچانے جو اولاد اللہ کو پہچانے گی ماں کے حق کو ضرور پہچانے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگی ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانے اس وجہ سے آج سے ہم نے ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا مت کرو کیونکہ ہم آپ آپ آپ مسلمان ہیں ہمارا اور اور کا کا ایمان ہے ہے ہے نہ نہ پالتے پالتے ہو ہو پالتا پالتا کون اللہ وہ اپنا نصیب نصیب لکھوڑ کر آیا آنے سے پچاس ہزار سال پہلے اس لکھا ہوا تو پھر اتنی نیت کرتے کہ بچہ بڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا یہ یہ دل کے اندر چوٹ گھسا ہوا ہے تو سنی نہیں ہے یہ بڑا ہو کے میرے سر کا درد بنے گا یہ بالکل لکھت ہے اس کا میں مطلب ضرور کیا ایسی اولاد سے تو نہ ہونا بہتر ہے سب نیت دنیا کمانے کی اولاد سے نیت کرو ایک روپیہ اپنی اولاد سے نہیں کمائیں گے نیک ہوگی اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کے کو یہاں نیک ہوگی اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کا پکانا اٹھائے گی کی ان کا مال بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گا ان کا عہدہ بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گا ان کی سواری بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گی اگر اولاد نیک نہیں ہوئی ہو اس کی زبان کے وہ تمہارے ہاتھوں کے لیے وہ عہدہ گی اگر اولاد نیک نہیں ہوئی ہو اس وجہ سے میرے عزیز مولانا بھائی دوستوں بے شک ہمیں اولاد کے لیے کمانا ہے ان کو ایک صاف ستھری زندگی دینی ہے لیکن ہم نے اولاد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا اولاد آئے دنیا کے اندر ہم ان سے آخرت کی نیت کریں عجیب عجیب امام شافی اللہ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا ابا جان بہت ہو گئے کوئی والا ہمارے گھر پر نہیں آیا کہ ہم اس کی خدمت کریں ہمارے گھر میں کسی بچے یا بیٹیوں نے سوال کیا اس پر مہمان آیا تو مصیبت آ گئی مہمان آیا تو میں کمپیوٹر بیٹھ سکوں گا اس کو بھی آنا تھا تھا میرے سر اس کو بھی اپنے اندر تھا کھانے کے وقت کے علاوہ اشاروں کو ٹھوسنے کے وقت کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں ملتا یہ یہ اولادوں کے جملے نہیں ہوتے یہ جب باپ کے منہ سے سنتے تو بیٹا بولتا ہے جب ماں کے منہ سے سنتی ہے تو بیٹیاں بولتی ہیں لیکن جو ماں اللہ والوں کی خدمت میں لگی گئی مہمانوں کی خدمت میں لگی گئی اس کی بیٹیوں کا روپیہ پکانا ہزاروں کا مہمانوں کے تو یہ جو بیٹی کا سوال ہے نا باپ سے یہ ماں کی تربیت ہے کہ ابا جان کوئی اللہ والا نہیں آیا یہ کوئی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ بن کر نہیں آئی تھی یا ماں کے پیٹ سے ہی نہیں بن کر نہیں آئی تھی ان کو ماحول ملا تھا ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے گلیوں کو چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے کمپیوٹر کے حوالے کر دیا ہے تاری صاحب کوئی ایسا ٹائم نکالو یہ جو دو گھنٹے میرے پاس آتا ہے میرے سر کا درد نہ میرے تم مرض سے نہیں پکڑ کے بٹاؤ اس کو تھوڑی دیر تھوڑی دیر بھی گھر میں نہ رہے اس لیے کہ باپ کے اندر جو گھر بڑے وہ رات کو پتا چل جائے ماں چل جائے کیوں کیوں اپنی اپنی اپنی اپنی اولاد اولاد اولاد کو کو کو نہیں نہیں گھماتے اتنی سگریٹ ہو میں بٹھاتے اس لیے کہ اور فاحش باتیں کرتے اللہ جو ٹھیک ہوگا وہ کبھی اپنے ساتھ بٹھانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا اپنے اندر گڑبڑ ہے یہ یہ اولاد میں منتقل ہوگی بات ہے جب خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گے تو نہ اپنی اولاد سے کیوں نہیں لڑکی ہوگا نماز پڑے گی جب خود اپنے باپ کے سامنے چیز مان کر بولتے ہو جب خود اپنے باپ کا کردار پکڑتے ہو تو نادا تو کیا امید کرتے ہو تمہاری اولاد نہیں سن رہی تو رہتی ہو اس کو معمولی نہیں مت سمجھو یہ بہت خطرناک پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے اور بہت زبردست نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے یہ اولاد معمولی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی وہ حالات کمائی تھی وہ اللہ سے اپنی اولادوں کے لیے رو رو کے مانگنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں تجھے چھپا کرنا ہے گھر سے سے نہیں نہیں نکالنا جائیداد آگ کرنا تیری گردن کاٹنی ہے گردن کاٹنی ہے گردن مانو کی بات نہیں ہے لیکن باپ کی تربیت ماں کی تربیت یہ ساری جبھی بچہ دیکھتا آ رہا ہے نماز کا معاملہ آیا میرے باپ نے سب سے رشتے داری چھوڑ دی ساری دعوتیں قربان کر دی ساری نیتیں قربان کر دی میرا باپ مجھے مسجد میں جاتا ہوا نظر آیا ہے تو وہ باپ جب سوال کر رہا ہے کہ بیٹا تیری گردن کر دی میرا کیا خیال ہے تو آپ کا فکر مت کرو مجھے صبر کرنے والوں کو ملے پاؤ گے جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ کر کر جاؤ سیوا کرنے کا معاملہ ہے اور بچہ کوئی ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا جو اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اتنا سا بچہ ہے لیکن باپ کو دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے بات کسی کی نہیں سنتا

پھر ایسی اولاد سے امید رکھو کہ یہ اولاد تمہاری بات مانے گی نہیں یہ ایسی بہت سارے ہمارے دوستوں یہ کوئی نظام نہیں ہے ایک نوکر کو سکھانے کے لیے دس سال لگ جاتے ہیں آٹھ سال لگ جاتے ہیں وہ نوکر ٹک ٹک کی نگاہ سے دیکھتا ہے پھر انجن بنانا سیکھتا ہے ایسے انجن بنانا نہیں سیکھتا وہ ٹک ٹک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے اس کو متوجہ کرتا ہے دیکھ کیسے بنا رہا ہوں پھر دس سال کے بعد وہ تیار ہوتا ہے کہ وہ انجن بنانے کے قابل بنتا ہے تو اپنی اولادوں کو میرے عزیزی محترم بھائی دوستوں نہیں بنانا ہے اس کے لیے میرے عزیزی محترم بھائی دوستوں کو سوچو مشورہ کرو کیوں ہم نے اولاد پیدا کی ہیں کس وجہ سے پیدا کی ہیں تو میں مختصر نرس کر رہا تھا بیٹیوں نے کہا کہ میرے اب کوئی اللہ والا کو دعوت دے اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اپنے اپنے شاگرد کو دعوت دیا جو ہے شاگرد دعوت میں خوش ہے اب میں مختصر کر رہا ہوں کھانا پیش کیا کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد سونے کا ٹائم آیا سو گئے سونے کا ٹائم آیا صبح ہوئی دونوں استاد شادی جی ساتھ نماز پڑھنے گئے میں مختصر عرض کر رہا ہوں بہت بہت ہے اور بھی باتیں کچھ عرض کر وہ ساتھ چلے گئے جیسے ساتھ گئے واپس آئے دیکھتے ہوئے ابا سے دوشی گئے ابا ہم نے تو آپ کو ساری زندگی رات کو کم کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے کہ آپ کی نیت بھی ہوگی رات کو کم کھاؤں گا تو تاجر کو اٹھنا آسان ہوگا آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ والے رات کو ہم نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا تو سارا کھا گئے یہ کیسے اللہ والے یہ تو رات کو سارا کا سارا کھا گئے ابا یہ کیسے اللہ والے نے بھی سکھایا امام صاحب نے رحمت اللہ علیہ جو حیرت ہوئی کہ مالک کے اندر تمہیں بہت بڑی کمی آ گئی رات کو زیادہ کھانا تو وہ نہیں کھاتا جس کو رات کو تاجر میں کھڑا ہوا ایک سوال ہے دوسرا کا ابا جان کے سو رہے تھے وہاں ہم نے وضو کے لیے لوٹے رکھے تھے تاکہ یہ وضو کرے اور تعجب کی نماز پڑھے صبح ہم نے دیکھا لوٹا پانی سے ویسے ہی بھرا ہوا ہے کہ ایسا اللہ والا ہے کہ تعجب کی نماز نہیں پڑھے دو سوال بالکل صحیح ہے جس کو ولایت ملی ہے اس کے ساتھ تعجب نہ جڑی ہوتی یہ نہیں ہو سکتا جس کو ولی بننا ہے اللہ کا دوست بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام بنا ہے اس کا براہ راست معاملہ اس کی زندگی میں تعجب نہیں کبھی دھوکہ یہ کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا نبیوں کے اوپر فرض کی اس امت پر نفل ہے عام مذہبی کے اوپر نفل قرار دی گئی لیکن کوئی آدمی ساری زندگی قرآن پڑھ رہے تصویر ہو اگر اس کی زندگی کے اندر تاجر ہوئی تو ہدایت کے درجے تک نہیں پہنچا تو دونوں سوال یہ کہ فوراً استاد گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بھائی یہ دو رمضان کیا شروع ہو گئے کھانا پورا کھا لیا بالکل نہیں بچایا حالانکہ ہم وہاں حضرت کے سنتے ہی دعوت کو جاؤں تھوڑا سا چھوڑ دیا جاؤ تاکہ اس کو دل میں احساس ہو آپ نے پیٹ بھر کر کھایا ایسا ہی نہیں کہ جب سنایا یہ تو پورا صاف کر دیا کہا کہ استاد جی دونوں باتیں بالکل آپ کی بیٹیوں میں ٹھیک فرمائے اگر آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے بات یہ کہ استاد جی آپ کی بیٹیوں نے وضو کر کر دو رکعت کر کر دو رکعت پڑھ کر اور ذکر کر کے اس کھانے کو تیار کیا جب یہ کھانا نور سے کے سامنے آیا تو آسمان سے اس کے اوپر نور آ نور آ اور ہمارے گھر میں کھانا کیسے پکتا ہے فل آواز میں گانے بج رہے ہو تب جا کے اور کوئی ہاتھ چلتے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہم خود اندر سے گندے ہو تو کیا کریں ہمارے اندر خود گڑبڑ ہے اس لیے کہ اسکوٹر گاڑی کو گانے کی چلتی نہیں تو اپنی بیوی کو بچارا کیا بولے گا اور اپنی بیٹیوں کو کیا بولے گا جب خود اس کی زندگی کے اندر کریں گے تو ان کو کیسے کہے گا تو وہ قرآن پڑھ کر ذکر کر کر ابھی کیا بیٹیاں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئیں ماں کو دیکھا ہے کہ ہمیشہ ماں روٹی پکا کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ماں کو دیکھا ہے جب وہ کھانا پکاتی تو ماں مشہور ہو کر کھانا پکا گئی اب جب یہ کھانا اندر جائے گا تو اولاد کو نماز اوپر مجبور کرے گا اولاد کو دادیوں پر مجبور کرے گا یہ کھانا اولاد کو آنکھوں کو جھکانے پر مجبور کرے گا اولادوں کو تنہائی اس ایمان کے کھانا پکانے سے پہلے ذکر کیا تو کہا کہ استاد جی آسمان جیسا نور آ رہا تھا کھانے کے اندر میرے دل میں سوچا ہمارے پتا نہیں دوبارہ ایسا نورانی کھانا نصیب ہونا وہ ساتھ نہیں کھایا سارا کا سارا کھا لیا ایک جواب آ گیا اس وجہ سے زیادہ کھایا تھا استاد جی دوسرا مسئلہ یہ تھا رات کو جب میں سونے لگا میرے نورانی کھانے کا ایسا اثر تھا کہ میں رات کو سو نہیں سکا صبح تک کتنے ہزار بنائے انہوں نے

تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو ہم نیک نہ ہو ہماری کمائیاں حرام ہو ہمارا دیکھنا حرام ہو ہماری تنہائیوں میں گڑبڑ ہو اولاد نیک بن جائے گی یہ قانون نہیں ہے اللہ تبھی قرآن نے فرمایا وقت کی مسئلے آئے گا پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے بس کبھی آ جائے گا پہلے خود اس پر جم کر دکھائیں پہلے خود اس پر جم کر دکھاؤ یہ حکم ہے یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو نماز کو بھول جاتے ہیں ورنہ حکم یہ ذرائع اس مسجد میں پڑھو نماز کے گھر میں پڑھو تاکہ گھر والے آدمی بنے نماز ہوتے گھر والے کو ایسے نہیں بنے حکم تو یہ ہے لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اگلی نماز تک بھی آدمی گھر پہنچ جائے تو بڑی بات ہے بیچ میں اتنی مر جاتے ہوتی سب کا یہ حال ہے اسی وجہ سے آدمی کہتے ہیں اسی پڑھ کر نکل جاؤ تو اچھی بات ہے دوبارہ دل بھی نہیں ہوگا پڑھنے تو پیارے نبی آپ گھر والوں کو نماز کا کیجئے کیجیے اس پر خود جم کر دکھائیں تاکہ عمل پر چلنا آسان ہو اور یاد رکھنا جن کی اور صحیح نہیں ہے نا اور ان کو معلوم ہے خون یہاں سے یہ نہ کہا کرو وہ علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تباہ ہو گیا یہ پتہ ہے وہ علیہ السلام کتنے جیتے روحے ان کے لیے نو علیہ السلام نے ہے اپنی اولاد کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے آپ کھانا کھا رہے ہو بیٹا آپ کا آگ میں گر رہا ہو کھانا کھا سکو گے شک میں آنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ملا محسوس طریقے سے یہودیوں کی محبت تمہاری اولاد کے اندر آئے گی ابھی تو بچہ ہے اس پائی سی بات منا دو ملا محسوس طریقے سے یہودیوں کی محبت دل میں ڈال رہے ہو اگر کیبل نہیں لگاؤں گا کمپیوٹر نہیں لگاؤں گا ٹی وی نہیں لگاؤں گا تو کہیں اور جا کر دیکھے گا بلا محسوس طریقے سے اپنی اولاد کے اندر یہودیوں کی محبت ڈال رہے ہو ابھی بچہ ہے اس کو کیوں مار رہے جماعت تھوڑا سا کھڑا ہو کے ہٹ گئے تو کیا ہوا آج تھوڑا سا کھڑا ہو کر کھائے کیا سارا کھانا کھڑا ہو کر کھائے اولاد کے پاس بیٹھنا اولاد کو وقت دینا اس کے اوپر شیر کی طرح نگاہ رکھنا کہ میرا بچہ کی آداب میں پڑ رہا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے اللہ کے نبی یہاں بیٹھے وہ کبھی یہاں سے کھانا کھا رہے کبھی یہاں سے کھانا کھا رہے اللہ کے نبی ہاتھ مار گئے اپنے سامنے سے کھاؤ بسم اللہ پر پہ کھاؤ بچپن سے بچی کی تربیت کر رہا ہے یا تو ایک وقت میں کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے ایک وقت میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ ساری امریکہ کی پالیسی بالکل یہاں پر آ رہی ہے تین تین ٹائم جاب کرو رات کو بارہ بارہ بجے کام سے واپس آؤ صرف دنیا مقصود بن گئی ہے محبتیں دبا ہو گئی محبتیں ختم ہو گئی اس لیے کہ اولاد کو وقت نہیں دے رہے تو میرے عزیز محترم پہلے جو سنی تھی اولاد تفصیل تو بول رہے جی کی اولاد کیسی کے ساتھ کان کھول کے سن لو نیک بنانا ضروری ہے مالدار بنانا ضروری نہیں ہے منتقل بنانا سواری کے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اچھے کپڑے پہنانا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اولاد کا سے اس کو کپڑے پہنا لیکن نیک بنانا آپ کو اپنی اولاد کو فرض ہے ورنہ اللہ آپ سے پوچھے گا وہ کہیں گے قرآن کے اندر جو میں نے خود میں آئے پڑی ربنا اطعنا سادتنا وقبرا اعمالنا فاظنا ولا تظلمنا یہ ہمارے رب ہم کو اپنے باپ کو دیکھ کر چلے ہم کو اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر چلے ہم کو اپنے سردار کو اور چاچاؤں کو اور ماموں کو دیکھ کر چلے فاضل سبھی انسانی ہونے تو ہمیں گمراہ کر دیا یہ کہیں گے آپ کی اپنی اولاد جن کو نماز پر نہیں لائے جن کی دادی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے جن کا پورا شہباز پہننا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور جن کا دین کے مطابق زندگی گزارنا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یہی اولاد کے اعلان پکڑیں گے اے ہمارے جب ہم نے بڑوں کی بات مانی اپنی مطلب ابھی میری عمر پوری ہے کہ ماں باپ کے پاس ہے ہاں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے سب ہو جائے گا ابھی ہنسی عمر تھوڑی آئی ہے ہنس تو آدمی پچاس سال کی عمر کی بات کرتا ہے جب ریٹائر ہو جاتا یہ ماں باپ کے الفاظ ہیں یہ قیامت کے جب اپنی اولاد کی دین تربیت نہیں کرو گے اللہ حفاظت فرما اس کے بارے میں جانوں کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں میرا ہم تو اپنے گھروں کو دیکھ کر چلے کیا ہوگا اگلی آئے رب بنا ہوا دین سے افرین کے آپ کی اولاد کے ہاتھ میں لگ جائے موٹے موٹے ہاتھ سے نہیں کرتے اولاد کو کوئی تکلیف ہو جائے موٹے موٹے ہاتھ سے نہیں کرتے ارے وہ بات جو کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی اولاد کی بیماری پر اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے بہت سارے مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کے سر پر اپنا ڈاکٹر کے پیٹ پر اپنا سر رکھ دیتا اللہ کے واسطے بیٹے میری اولاد کو دیکھ لو اتنی محبت کے ساتھ بات کرتا ہے کندھے میں شدید درد ہوتا ہے پر کندھے سے اس کو نیچے نہیں اتارتا اس کو بھوک نہ لگے پورا خود بھوک میں آ جاتا ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اتنی محبت سے بڑی کرنے والی اولاد کو اگر نیک نہ بنایا نمازی نہ بنایا داری کو والا نہ بنایا اللہ والا نہ بنایا یہی اولاد کا ایک رب بنا ہوا دین سے اٹھوٹی میرے آزاد میرے باپ کو دیکھ کر گزرا ہوا اس نے نوٹ کمائی نوٹ کون سی کام آئی اس نے میرے لیے اچھا گھر بنایا کون سا کام آیا اے اللہ میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوتا میرے باپ کو دکھنا عذاب کو دکھنا آ رہا ربنا وارتین سے فقیر کے لحظات آپ کے خون سے پیدا ہونے والی اولاد تیری ہے اللہ کو قیامت کے لیے ربنا وارتین سے فقیر کے لحظات اس کے بعد ولعنهم لعنت کبیر اور ماں کو بڑی بڑی لعنت دو انہوں نے ہمیں منتقی نہیں بنایا پرہیزگار نہیں بنایا ایمان والا نہیں بنایا مسجد والا نہیں بنایا اس وجہ سے میرا عزیز محترم بھائی اور دوستو خدا کے واسطے دنیا کے اندر ہم لوگ صرف نشے ہوتے ہیں نشے باہر کو ان کو نشا چاہیے وہ فقیروں کی طرح وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے بھی مانگیں گے ہم بھی دنیا کے نشے والے ہو رہے ہیں دنیا کے نشے ہی ہو رہے ہیں فقیروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے نوٹ آئے نوٹ آئے اولادوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی کوئی فکر نہیں اس وجہ سے میرا دل ہو نہیں اولاد نہیں بن گئی یہی اولاد اللہ والی بن گئی اللہ کی آدمی عجیب بات مرد یہ بات تو چلت رہے گا دنیا سے اس کے اپنے ذاتی اعتبار سے نام آماد کا رجسٹر بند ہو چکا ہوگا لیکن اس کی اولاد کا ایک ایک آدھ اس کو پہنچ رہا کیا مرنا نہیں ہے آپ کو ہم اپنی اولاد کو دین سے دور نہیں کر رہے ہمیں مرنا نہیں ہے اپنی اولاد کو سنت کے مطابق یہ کرنے والے قبر کے اندھیرے ہوا نہیں جانا ہے قیامت کے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے میرا شاہ قبرستان میں جو مرا ہے وہ قیامت کے لیے کھڑا ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو روزانہ اس کے پاس چین سکون اطمینان والے والے امان پہنچ رہے اور اگر اس کی اولاد گڑبڑ ہوگی یہ اولاد نہیں جو ہمارے گلیوں سے نکل کر پھول ہاتھ میں جانے بجا کر رہی ہے اگر ان کے ماں باپ چوہے سے جا چکے کیا حال آنا ماں باپ کا اور ان گلیوں کے اندر ایسی اولاد موجود ہے رات کو تاجری لوٹ کر مسلح اٹھا کر گئی اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما دونوں اولاد جو ایلکی موٹر ہمارے دوستوں یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آج کا موضوع ہے صرف وجہ سے حالانکہ معاملات کی بات چل رہی ہے صرف وجہ سے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ بہت بہت مہینہ ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے پہنچا دے بہت محنت والا مہینہ آ رہا ہے خدا کے واسطے ابھی سے مسجدوں کے ہاتھ بن جاؤ ابھی سے قرآن کو دل چاہے نہ چاہے تھوڑا سا کھول لو ابھی سے دل چاہے نہ چاہے تھوڑی سی تصویر کو آنند تاکہ رمضان میں کچھ ہم مسجد میں بیٹھ کے آدمی بن جائے ابھی سے کچھ احتجاج کی نیت کر لو کہ ساری زندگی کو برباد کر دی اللہ کے رمضان کا مہینہ دے رہا ہے کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مبارک اللہ کی رجب و شعبان کو بند کر دینا رمضان اللہ ہمارے رجب و شعبان میں بند کر دینا فرما ہمارے رمضان تک پہنچا دے تو ابھی سے اپنی اولاد کو نماز کے لیے تاکید کرو جن کی اولاد بڑی ہو گئی آپ سر پہ ڈنڈا نہیں مار سکتے لیکن آپ کے اندر کا غم آپ کے اندر کی ششک اس کی زندگی بدلے گی آپ کا رونا فرض نماز کے بعد اللہ میری اولاد کما دیے میری اولاد اچھے کپڑے پہن رہی ہے تجھے نہیں پہچانتی ان کا کیا ہوگا ہر بھائی کو فکر ہے کوئی صحیح ہو نہیں کمانا میرا بچہ بڑا ہو کیا کرے گا اور یہ کیوں فکر نہیں ہے چیزوں کی نماز نہیں پڑھ رہا اس کے قبر میں کیا ہوگا اپنی اولاد کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے حیات کی اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو ابھی یہ موبائل آ کر کھڑی ہو جائے اور کسی کے اولاد کے اوپر ہاتھ مارے اللہ حفاظت کرے اس کو پکڑ کے لے جائے کس کو برداشت ہے اس میں پھر امید کرتے ہو کہ جا کر چھڑوا دو گے ایام کریم فرشتے پکڑ کر اولاد کو جانے میں بھیجی کیسے چھڑاؤ گے یہاں کی پولیس اسے منہ دے دو گے وہ قیامت کے لیے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کیسے چھڑاؤ گے ذرا تکلیف کا احساس کرو اللہ نے اولاد دنیا کے لیے نہیں دی اللہ نے اولاد آخرت کے لیے دی لیکن وہ اس وقت بدلے گی جب ہم بدلے گی ان کی زندگی اس وقت بدلے گی جب ہماری طرف سے حلال کمائیے جائیں گے اس وجہ سے وقت زیادہ ہوتے مختصر قصہ سنا دو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا موت کا وقت ہے بالکل لیٹے ہوئے سالوں نے آگے کہنا دیا اوے سات بر اعظم کے بادشاہ تو نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا اس کا بادشاہ بولو بھائی سات بر اعظم کا بادشاہ تو نے اپنی اولاد کے لیے پائی نہیں چھوڑ لیے یار ایک عہدہ تو ملنے کی دیر ہے ہر ہر بچے کے پاس الگ الگ گاڑیاں دیں پودا تو میرے سے سات بڑے آزم کے بادشاہ سادے دار تھے تو نے کیا اپنی اولاد کے لیے چھوڑا کملا مار گیا فوراً اپنی اولاد کو بلایا وہ کہا زیر بھول کے کہا مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کے کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد بچوں کو بلایا بچوں بات سنو اگر دوسروں کا مال لوٹ کر میں تمہیں کھلاتا تو میں تمہیں کھلا سکتا تھا دوسروں کی جائیداد بھی گا تمہیں کھلاتا تمہیں کھلا سکتا تھا لیکن آخرت کے خوف نے مجھے یہ نہ کرنے دیا یاد رکھنا جس طرح میں چلاؤں اس طرح تم چلو گے اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور جس طرح میں چلاؤں اگر اس طرح تم نہیں چلو گے تو مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا اللہ نے وہ زمانہ دکھایا کہ جمعے کی نماز کے بعد کون تھے یہی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے جن کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا باپ کے مرنے کے وقت اللہ نے ایک ایک علاقے کا گورنر بنایا ایک ایک کا گورنر جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے اس لیے جو عمر بن عزیز کی طرف سے حالات گورنمنٹ رہی تھی ایک ایک یادی کا گورنر گورنر بنایا اور جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک وقت ہزار گھوڑے سامان کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے تھے اور یہ سارا جس نے تانا دیا تھا سارے آدمی ہوئے اے عمر بن کیا چھوڑا ہے تم نے اپنی اولاد کے لیے یہی سارے جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی جب اللہ کا نظام بدل جائے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کا پابندی مسجد کی طرف آنے کی پوری پوری توجہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آؤ اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آؤ ہاتھ پکڑو آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل بڑے بڑے ہوں گے تو بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل آئے اگر آپ کے ہاتھ میں تصویر ہوگی تو بچوں کے ہاتھ میں تصویر آئے آپ کی سر پہ ٹوپی ہوگی بچوں کے سر پہ ٹوپی آئے گی آپ کی گاڑی کرتے ہیں جب وہ بھیج کو دیکھے گا تو بچپن سے تمنا کرے گا میری کبھی گاڑی نہیں رکھوں گا اس وجہ سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آج سے نیت کریں بالکل انشاءاللہ ہم ساری نمازوں کی پابندی کریں گے اور پھر رمضان میں بالکل تیار ہو کر رمضان کے اندر داخل ہو اور ابھی سے اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے تاکہ ہمارے اولاد نے بھی ساری زندگی یہ سمجھ جائے کہ مسجد سے جب رابطہ ہوگا اللہ دنیا کے اندر چین سکون راحت اطمینان دے گا مسجد سے نماز سے قرآن سے اللہ والوں سے علماء سے تعلق رکھے گا اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے Thank you.